بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اسلامی تاریخ قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر لائف ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ جائے گا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلا لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے اس بنا پر وہ لوگ اسی کلاب کے گھر میں جو دار کدوا کے نام سے مشہور تھا تابش کے لیے جمع ہوئے اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے سب لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس سازش کی خبر دے دی لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹا کر سورہ سے گزر گئے اور کفار کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی صبح کو جب ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بستر پر دیکھا تو اپنی رات بھر کی کوشش پر بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے یہاں ایک جنگلی جانور پالا ہوا تھا اس کی عادت یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو وہ خوب کھیل کود کرتا ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا مگر جو ہی اس کو احساس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لا چکے ہیں تو جب تک آپ گھر پر رہتے وہ اپنی بھوک کو پیاس کی ضرورت کا اظہار بھی نہ کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو جماعت چھوڑنے سے رک جانا چاہیے ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا فائدہ جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے اس سے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے ایک سنت کے بارے میں گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے ربنا لنا ذنوبنا عنا وتوفنا مع الابرار ترجمہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری برائیوں کو ختم فرما اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اللہ تبارک و تعالی اول مرحلے میں اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کی شفاعت اس کے خاندان کے دس ایسے لوگوں کے بارے میں قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پیش کیا تھا ہمر ہر انسان اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے زمین آسمان پہاڑ کو پیش کیا لیکن سب گھبرانے کہنے لگے کہ یہ ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے لیکن انسان نے قرآن کو قبول کر لیا اور جب انسان نے قرآن کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے انعام کے طور پر یہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْتَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِن مُتَّقِرْ کہ انسان تو نے بہت بڑی ہمت کی ہے اور قرآن کی ذمہ داری لے لی ہے جا اب ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا اس لیے قرآن کا یاد کرنا اس کو بائمان کرنا یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قرآن کو یاد کر لے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَظَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا قرآن کو دیکھو اسے نافل کس نے کیا رب العالمین نے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے ذریعے نازل کیا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کے ذریعے جو تمام فرشتوں کے سردار ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبیوں کے نبی ہے اور کتاب کو نازل کیا قرآن کو نادل کیا جو تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے تو نازل کرنے والا بادشاہوں کا بادشاہ جس سے نازل کیا گیا وہ فرشتوں کا فرشتہ جس پر نادل کیا گیا وہ نبیوں کا نبی اور جس کتاب کو نازل کیا گیا وہ کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تو جس سینے پر یہ نازل ہو گیا وہ سینہ بھی سب سے مبارک سینہ بن گیا اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا حملت القرآن اولیاء اللہ فمن واناہم بعد اللہ ومن عاداہم عاد اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کے حافظ ہے وہ تو اللہ کے دوست ہے اور جو اللہ کے دوست سے دوستی کرتا ہے اللہ اس سے بھی دوستی کرتا ہے جو اللہ کے اللہ کے دوست سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کا بھی دشمن بن جاتا ہے بلکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ جنت میں ایک نہر بہتی ہے اور اس نہر کا نام ریان ہے اور اس نہر کے اوپر اللہ نے ایک محل بنایا ہے اس محل کا نام مرجان ہے اس محل کا نام مرجان ہے اور اس محل کے اللہ نے سیونٹی تھاؤزینڈ دروازے رکھے ہیں جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسے ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحامل القرآن اللہ نے یہ محل تو حافظوں کے لیے بنایا ہے قرآن کو اٹھانے والوں کے لیے بنایا ہے اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ حافظ قرآن خود تو جنت میں جائے گا اپنی امی کو بھی لے کر جائے گا اپنے ابا کو بھی لے کر جائے گا اور پھر اللہ کہیں گے کہ اے حافظ قرآن وہ دس انسان جس پر میں نے جہنم کو واجب کر دیا ہے کر سفارش میں تیرے ساتھ انہیں بھی جنت میں بھیج دوں گا کتنی بڑی شان ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے اور تو کسی نے خواب نے دیکھا فقہ کے جو امام امام محمد فرمایا کیا کیسے گزری فرمایا غفر علی ربی الجنہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کیسے حالات پیش آئے فرمایا حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کہ جب قبر میں مجھے لٹایا گیا سوال کرنا شروع کیا میں ڈر گیا تھا میں گھبرا گیا تھا میں کانپ رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا محمد تو نے بہت گنا کیے ابھی اللہ کا عذاب آئے گا ابھی اللہ کا عذاب آئے گا یہ آیا اللہ کا عذاب کہنے میں گھبرا رہا تھا اتنے میں میرے قبر میں آواز آئی اے محمد اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو میں تمہارے سینے میں قرآن ہی نہ دیتا ہم نے قرآن اسی لیے دیا ہے کہ تمہیں تمہارا سینہ پسند ہے اور وہ حدیث میں اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ کل قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا اور حافظ قرآن کے لیے تو اعلان ہوگا اقرا ورتقی واقل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر کی آیت سے تکرہ ہوا بیرقی شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان قائم ہے اور قرآن کو کہا جائے گا کہ چل اب چلنا شروع کر دے جنت کی سیڑھیاں شروع چڑھنا شروع کر دے سر پر بادل کا سایہ دائیں جانے فرشتے بائیں جانے فرشتے اور قرآن کو کہا جائے گا یہ جنت کے سٹیپ سے قرآن پڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا وہ ہم اللہ اللہ اور بسم پڑھ کے فاتحہ کی تلاوت کر کے قرآن کو پڑھنا شروع کرے گا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا یہ پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا جب وہ منل جنور ناس پر پہنچے گا اس کا پہلا قدم جنت الفردوس یہ شان ہوگی آپ قرآن کے اس کے والدین کو بلایا جائے گا سر پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا ایسا تاج جس میں موتیاں جڑی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سونے کے تاج پر ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے اور وہ ایسے روشن ہوں گے کہ اگر وہ ایک ہیرا دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا روشن ہو جائے صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کے والدین کو تو اتنا سب ملے گا حافظ کو اللہ کیا دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے حافظ کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ قبر کی مٹی کو کہتے ہیں کہ اے قبر کی مٹی خیال کرنا تیرے اندر حافظ قرآن آیا ہے خیال کرنا تیرے اندر حافظ قرآن آیا ہے تو وہ قبر کی مٹی بھی جواب دیتی ہے اللہ میں میں اس اس کے کے بدن کو کیسے کھاؤ سینے تو تیرا کلام موجود ہے تو دعا کرو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اللہ ہم سب کی اولادوں کو حافظ قرآن بنائے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خاندانوں میں ہماری اولادوں میں حفاظ قرآن کو پیدا فرمائے ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے پانچ لوگ وہ ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ بے سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے اور سیدھے راستے کا مذاق اڑائے ایسے لوگوں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقدم بنا دے مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دو گنا بدنا ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ چاندی کے ہیں ان کے برتن اور سب سامان بھی چاندی کا ہے اور دو باغ سونے کے ہیں ان کے برتن اور سب سامان بھی سونے کا ہے جنت عدل کے رہنے والوں اور اس کے رب کے دیدار کے درمیان جلال کی چادر ہوگی ورنہ جنتی ہر وقت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں طب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے فائدہ کھڑے ہو کر پانی پینا پیٹ کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو کثرت سے پڑھتے رہا کرو تمہارا ایمان ہمیشہ تازہ رہے گا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين